حضرت زر بیان کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کس وقت کھائی انہوں نے فرمایا دن شروع ہونے ہی کو تھا بس سورج طلوع نہ ہوا تھا سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار ایک سو چوون